سن اکسٹھ ہجری کی سورج کے ٹھلنے کے بعد آنے والی شب کو شب عاشور کہا جاتا ہے شب عاشور تاریخ انسانیت کی وہ عظیم رات جس میں کربلا کے بہتر نفوس قدسیہ نے اپنے آپ کو دین اسلام اور شریعت محمدی کی بقا کے لیے آمادہ قربانی فی سبیل اللہ کیا اسی رات میں جب نے حسینی صبح کے امتحان میں اپنی اپنی کامیابی کی اپنے معبود سے دعائیں کر رہے تھے تو ایسے میں ایک عصمت ماں خیمے سے علی کی علی بیٹی کی بار بار آواز ابھر رہی تھی اے رات نہ ٹھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اس لیے کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں پہرے پر عباس بھی موجود ہیں علی اکبر جیسا جوان بھی موجود ہے قاسم جیسا لال بھی موجود ہے اور محمد جیسے جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے بھی موجود ہیں انصار عن حسینی بھی موجود ہیں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں ظہر قین بھی ہیں سعید بھی ہیں جون بھی ہیں یعنی مختلط عصمت و تہارت کا وقار آج کی رات باقی ہے زینب چاہتی ہیں کہ یہ رات کبھی نہ ڈھلے صبح عاشور کبھی نہ آئے اس لیے کہ صبح عاشور وہ قیامت کی صبح ہے کہ جس کی اذان سے لے کر عصر کی نماز کے وقت تک فاطمہ زہرا کا ہرا بھرا گھر دس گھنٹوں کے اندر اجڑ گیا ایک دن میں یعنی دس گھنٹوں میں بہتر جنازے نکل گئے اور اس کے بعد خیمے جل گئے چادریں لٹ گئیں کچھ باقی نہ رہا اسی لیے جناب زینب بار بار اس نماز سے شب میں شب عاشور یہ دعا فریاد کی صورت میں کرتی رہی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب پھر سکینہ کو تماچوں سے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا اگر یہ رات ڈھل گئی تو میری چادر کا محافظ کوئی نہیں رہے گا اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی جاگی رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی جین سو دے دے کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا گھبرائے ہوئے لال ہے سیمی ہوئی مائیں جی بھائی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی اونو محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی دینا رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیمبئی کے نشان تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک ہے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی دینا ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا باس ہے باقی ہے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینا جھولا دی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی دینا کل کون سنے گا یہ میری بکا بھی ہوگا ہے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر ہوگی یہ ردا بھی رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکوں میں گر جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں جی چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے میں رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی جین بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی جین باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا جھولا جی عصری کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زین کل کون سنے گا یہ میری بکا بھی ہوگا آتا ہے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ بھی ہے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب رات گھڑی بھر کو تو رہنے میں گر جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہ جائیں گے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینا بھائی سے دم ہو بچھڑ جائے گی جین علی